جب لگے سجاد جان ایک لہد پر یہ کہا اے بہن میری بہن میں سید سجاد ہوں اے بہن میری بہن میں سید سجاد ہوں اے بہن میری بہن میں سید سجاد ہوں ارماتے تیرے کے جاؤں گی کب میں وطن اب نہیں باقی رہے گی تیرے دل میں یہ چبھن آ گیا ہوں تجھ کو لینے اے بہن اٹھ جا ذرا اے بہن میری بہن میں سید سجاد ہوں بہن میری بہن میں سید سجاد ہوں کیا نہیں ارمان تیرے دل میں یہ باقی رہا دیکھ اب جانے کو ہے تیار سارا قافلہ جاؤں گا کیسے وطن میں اے بہن تیرے بنا اے بہن میری بہن میں سید سجاد ہوں اے بہن میری بہن میں سجاد می سکینہ جب سفر میں تو میرے ہمراہ تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے دل گئی ہے ہر خوشی اب نہیں ہے تو سفر کیسے میرا کٹ پائے گا اے بہن میری بہن میں سید سجاد ہوں اے بہن میری بہن میں سید سجاد ہوں اسی طرح تنہائی میں سونا گوارا ہے تجھے ایسا لگتا ہے چچا جانے پکارا ہے تجھے سمت دریا سے یہاں تک جب بھی آتی ہے ہوا بہن میری بہن میں سید سجاد ہوں بہن میری بہن میں سید سجاد ہوں دے گئے رنجو صاحب مجھ کو پانے کو کیوں اب نہیں تیار کوئی بھی وطن جانے کو کیوں سب یہیں پر بس گئے ہیں کو شہیدان وفا بہن میری بہن میں سید سجاد ہوں بہن میری بہن میں سید سجاد ہوں کیا بتاؤں گا وطن جا کے میں سغرا سے بھلا ہوٹ کانپیں پیں گے میرے اور منہ نہیں کھل پائے گا کیا بتاؤں قلب اکبر میں لگی جب وہ سنا بہن میری بہن میں سید سجاد ہوں بہن میری بہن میں سید سجاد ہوں سر رکھے تربت پہ اس سجاد یوں روتے رہے پاک چہرے پر ملی اور غم زدہ ہوتے رہے گر رہے تھے اس لہد پر آنکھ سے اشتے اے بہن میں بہن میں سید سجاد ہوں اے بہن میری بہن میں سید سجاد ہوں والی سکینہ کا چراغا بجھ گیا رک گئی وہ جو ابھی تک بہ رہی تھی القما جب اٹھے سجاد آنکھوں میں اندھیرا گیا بہن میری بہن میں سید سجاد ہوں بہن میری بہن میں سید سجاد ہوں لکھوں دختر کا سرور کی مساحل معجزہ جب میرے قلب و جگر پہ وقت رخصت چھا گیا ہاتھ میں جمبشی ہوئی لیکن قلم چلتا گیا اے بہن میری بہن میں سید سجاد ہوں بہن میری بہن میں سید سجاد ہوں جا رہا ہے اب وطن واپس یہ میرا قافلہ